اور کچھ آدمی اللہ کی بندگ ایک کنارہ پر کرتے ہیں پھر اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچ گئی جب تو چیسے ہیں اور جب کوئی جانچ آ کر پڑی منہ کے بل پلٹ گئے فے بتیس دنا اور آخرت دونوں کا گھاٹا یہی ہے سب نقصان